ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت سورہ جمعہ نازل ہوئی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے آپ نے اس کی تلاوت فرمائی جب وہ وآخرین من خم لما یلحقو بہم پر پہنچے تو آپ سے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جو ابھی ہم سے ملے نہیں ہیں تو آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا وہ کہتے ہیں اور سلمان فارسی ہم میں موجود تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان کے اوپر رکھا اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ایمان سریا پر بھی ہوگا تو بھی اس کے کچھ لوگ اسے حاصل کر لیں گے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار نو سو تینتیس یہ حدیث صحیح ہے